امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں اعرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو اس کی طرف دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ کھلایا جائے اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستتر